الحمد للہ میں میں میں میں خیریت گل سنیے نے بند دسیا ادھر کدھر لکھوں کی خطاب ہوا سکول نو جائز کرار دتا جڑا ہے اے بھائی امام مسجد نہیں لگ سکتا مولوی نہیں لگ سکتا یہ واقعی گلا ہوئی ہیں نا اتنے لکھو کی ہے ادھر کانے تو پیچھے نا ادھر بارڈر والے پاس لکھو کی نہیں گئے اچھا اچھا ٹائم ہوا ساچو نہیں منیا اچھا ہاں، میں بھی آخیا میں آخیا یار میرا دل نہیں منتا ہاں بالکل ٹھیک ہے اچھا فطرانے کی گل جب تھی گئے ہی نہیں اٹھے تو فطرانے کی پھر گل کر اچھا اچھا ہو جناب خیر ہے بڑی مہربانی بس تک ان شاء اللہ کمیاں دور ہو جان گیا میں بھی آخیا فطرانا یار فطرانا میں کہ وہ حکم زکات والا اجرت چ نہیں دے سکتے اور اگر مستحق کے امام تو دے سکنا فطرانا بھی زکات ہے اب ٹھیک ٹھیک اور جناب بڑی اچھا اچھا میری گوہٹی نال گل ہوئی کل <laughs> میں لبی بول لفظ سارے پندرہ منٹ سمجھ نہیں آیا جہل گیا میں کہ تیرا میں انٹرنیٹ سوال دستا <laughs> چلو ٹھیک مہربانی